شعبہ نے بیان کیا ان سے محارب بن دسار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے گھر رات کے وقت اترنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک